حاضر ہے در دولت پہ گدا سرکار میری کون سنے گا اگر تم نہ کرو گے تو کرم کون کرے گا مایوس ہو کے سب سے میں آیا ہوں تیرے سرکار جاؤں کہیں گواہ پھر رد ہو کب شان کریموں کے در کی ہے تجھ سے چھپاؤں تو کروں کس کے سامنے آقا تجھ سے چھپاؤں تو کس کے سامنے کیا پرسش اور جابی سگے بے ہنر کی ہے جاؤں کہاں پکاروں کسے کس کا منہ تکوں کیا اور بھی کسی سے توقع نظر کی ہے اف بے حیاں کہ یہ منہ یہ منہ اور تیرے حضور تو کریم ہے تیری خو دل گزر کی ہے مجرم بلائے آئے گے کا گے گوا پھر رد کب یہ شان کریموں کے در کی ہے سرکار سنانے کے قابل نام ہے تمہارے کے قابل لگاتے ہو اس کو بھی سینے سے آقا جو ہوتا نہیں ہوں لگانے کے قابل مجرموں کو بخشواتا ہے تو ساری امت کی بگڑی بناتا ہے تو غم کے ماروں کو سینے لگاتا تو بے کو غمزدوں کا تو ہے تیرا کہا مکا مجھ ساسی بھی امت میں گم کہا تیرے افو کرم کا شہر دو چار کوئی مجھ سے بڑھ کر بھی دقدار ہے سردار تال جو ماں سس چو پر پاس پیش کرنے کے لیے کچھ نہیں بدکار کے پاس گنہ گاروں کے سردار کے پاس سر بھی سب آنکھ بھی نو شرم سے پانی پانی کروں نظر نہیں کچھ بھی گار کے پاس دونوں عالم کی بھلا کا سوالی بن کر ایک بھکاری ہے کھڑا آپ کے دربار کے پاس شاہ والا شاہ والا مدینے کا بنے دیوانہ ایک بھیکاری ہے کھڑا آپ کے دربار کے پاس نارے دو سخ سے رہائی کا ملے پروانہ ایک بھیکاری ہے کھڑا آپ کے دربار کے پاس حسن اخلاق ملے پھیک میں اخلاص ملے اس حسن اخلاق ملے پھیک میں اخلاص ملے اس حسن اخلاق ملے میں اخلاص ملے ایک بھکاری ہے کھڑا آپ کے دربار کے کار کے دربار کے پاس سرکار توجہ فرمائے مر قافلے پھر یاد آ رہا ہے مدینہ حضور کا پھر جا رہے ہیں اہل محبت کے کافی دے یاد آ رہا ہے مدینہ حضور کا کسی صورت یہاں پر اب ہمارا جی نہیں لگتا کسی صورت یہاں پر کسی صورت یہاں پر اب ہمارا جی نہیں لگتا ہمیں باد سوال اڑا کر ان کے پوچھے میں حاجیوں کے بن رہے ہیں قافلے پھر یا نبی پھر نظر میں پھر گئے حج کے یا نبی آہ پلے سر نہیں آہ پلے سر نہیں رکھتے سفر سرور نہیں تم بلا لو تم بلانے پر ہو قادر یا نبی و پار ہوں آقا کر دو کرم پر سکے دربار ہوں کر دو رحمتوں کی حاضر دربار ہوں کر دو کرم مغفرت کی مغفرت کی پھیک لینے کے لیے حاضر دربار ہوں کر دو کرم کر دو کرم سرکار ساری دنیا ساری تکتی ہے رستہ رحمت کا تکتی ہے رستہ رحمت کا کا قبر میں کیسے رہوں گا یا رسول اللہ نہ چھوڑے جرم چھٹتے ہیں نہ مارے نفس مرتا ہے نہ جانے نیک آخر کب بنوں گا یا رسول اللہ ہمیں امت میں روتا دیکھ کر سر محشر شاہ قابو میں کیسے دل رکھوں گا یا رسول اللہ رشتے ڈانٹتے ہوں گے ہتھوڑے مارتے ہوں گے عذاب قبر کیسے سہ سکوں گا یا رسول اللہ سبیر قسم رب کی کہیں کا نہ رہوں گا یا رسول اللہ سرکار توجہ کہاں تیرے عفو وہ کرم کا شہید دو جہاں کوئی مجھ سے بڑھ کر ہے مجرموں کو شاہ بخشواتا ہے تو ساری امت کی بگڑی بناتا ہے تو غم کے ماروں کو سینے لگاتا ہے تو غم غمزدوں کا تو غم خار ہے ندامت بغاتا ہوا تیری رحمت پہ نظریں جماتا ہوا در پہ حاضر یہ تیرا گناہ گار ہے توجہ فرمائے تمنا کی لاج بھی رکھنا آقا تمہارے فقیروں میں اے شہریار ہم بھی ہیں سر رسالت یا رسول اللہ سفینے کے پرکھے اڑ چکے ہیں زور طوفان میں سنبھالو میں بھی ڈوبا اے میری جان یا رسول اللہ تیرے رب کی قسم میں لائی کے نارے جہنم ہوں بچا سکتی ہے بس تیری شفاعت یا رسول اللہ نظرہ کے وقت کہیں میں نہ ہو جاؤں برباد میرا ایمان رکھ لینا سلامت یا رسول اللہ سرکار سرکار طرح چو فرمائے سسرکار طر جمائے سسرکال تر جما سس بدوانی آکا جب وقت نزار دیدار عطا کرنا میں قبر اندھیری میں گھبراؤں گا جب تنہا امداد میری کرنے آ جانا میرے آقا روشن میری تربت کو ذرا کرنا جب وقت نظا آئے دیدار عطا کرنا دامن میں چھپا دینا ایک جام مجھے سرور کو سر کا عطا کرنا جب وقت نزا آئے آقا دیدار عطا کرنا سر کا جانا یا رسول اللہ مجھے کے تلے میں موتا سلامت لے کے جائیں دینوں یا رسول اللہ پڑھو رسول اللہ سرکار وقت دعا ہے امت پہ تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے جو دین بڑی شان سے نکلا تھا وطن سے پردیس میں وہ آج غریب غربا ہے جو کچھ بھی سرکار کے کھاؤں میں آقا پھر کامدین مقدر سے جب آؤں میں سرکار